عبداللہ بن غزی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سے سنا ان سے ابنا کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق خوب جانتے ہیں کہ یہ فلسطین میں یبنا کے نام سے معروف جگہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سترہ